صلی اللہ علیہ وسلم صلی ہوسل سلو السل سلو الے بسل سلو علیہ وسلم سچی بات سکھاتے یہ ہے سچی بات سکھاتے یہ ہے سچی بات سکھاتے یہ ہے سیدھی راہ چلاتے یہ ہے اللہ علیہ وسلم انس اے روح میں آسانی دے اپنا جلوہ دکھا کر نز روح میں آسانی دے نظر روح میں آسانی دے کل یاد دلاتے یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور مرقد میں بندوں کو تھپ کر مرقد میں بندوں کو تھپ کر مرقد میں بندوں کو تھپ کر میٹھی نیند سلاتے یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے بھرم سے ہم حلقوں کو کا اپنے بھرم سے ہم ہلکوں کا پلہ بھاری بناتے یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بنی ہم آپ بگاڑے اپنی بنی ہم آپ بگاڑے کون بنائے ارے بناتے یہ ہے سلو علیہ بسلو کون بنائے بناتے یہ ہے سلو انگے بس لو ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہے سل ہو وسلم سلم وسلم کی بھار سے سلم سلم کی سے پل سے پار چلاتے یہ ہے ہو ادے گے بسل ماں جب اکلوتے کو چھوڑے وہ میدان نسل نفسی نفسی کا عالم ماں جب اکلوتے کو چھوڑے ماں جب اکلو تے کو چھوڑے آ کہہ کر بولا یہ ہے اللہ علیہ وسلم حشر میں کیسے سنبھالوں گا اپنے آپ کو آ میرے آ جب وہ وہاں فرمائیں گے آ آ, کہہ کر بلاتے یہ ہے سلو اور قصرے دنا تک کس کی رسائی ارے جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں آیا سدرا کا مقام بولا آقا سے غلام آگے بڑھ سکتا نہیں تیرے قدموں کی قسم رک غلامی بولے یہ سرور دی کہ تیری منزل گئے گی آگے اب جائیں گے ہم تصرے دنا تک کس کی رسائی جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں پوچھتے کیا ہو اے فلسفیو پوچھتے کیا ہو عرش پر یوں گئے مصطفیٰ کیوں ارے کیف کے پر جہاں جلے کوئی بتائے کیا کیوں قصر دنا کے راز میں اپنے تو گم ہیں جیسی ہے روح خود سے پوچھئے تم نے بھی کچھ سنا کیوں یوں وہ سرور کشور رسالت وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جل وغیر ہوئے تھے نئے نرالے ترب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے بہار ہے شادیاں مبارک چمن کو آبادیاں مبارک پلک پلک اپنی اپنی لے میں یہ انا دل کا بولتے تھے وہاں پلک پر یہاں سمی میں رچی تھی شادی مچی کی دھومیں ادھر سے انوار ہنستے آتے ادھر سے نپہات اٹھ رہے تھے اور یہ چھوٹ پڑتی تھی ان کے رخ کی کہ عرش تک چاندنی تھی چھٹی وہ رات کیا جگ مگا رہی تھی جگہ جگہ نصب آئینے تھے بھون کعبہ نکھر کے سب راسا بھر حجر کے صدقے کمر کے ایک میں رنگ لاکھوں بناؤ کے تھے نظر میں کے پیار جلوے حیا سے محراب سر جھکائے سیاہ پر کے منہ پر چل تجلیے ذات بہت سے تھے خوشی کے بادل مٹ کے آئے دلوں کے تاؤس رنگ لا آئے وہ نمائے نات کا سما تھا حرم کو خود وجد آ رہے تھے یہ جھوما میزا بے زر کا جھومر کے آ رہا کان پر ڈھلک کر بہار برسی تو موتی جھڑ کر حتیم کی گود میں بھرے تھے مجھے بھی وہ سما دکھا دو دل بے چین ہوا جاتا ہے خدا ہی دیکھ

اتار کر ان کے رخ کا صدقہ وہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا کہ چاند سورج مچل مچل کر جبی کی خیرات مانگتے تھے وہی تو اب تک چھلک رہا ہے وہی تو جو بن تپک رہا ہے نہانے جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے تھے اور بچا جو تلووں کا ان کے دھوور بنا وہ جنت کا رنگ و روغن اور جنہوں نے دولا کی پائی اترن وہ پھول گلزار نور کے تھے ستم کیا کیسی مت کٹی تھی کمر خاک ان کے رہ گزر کی ارے اٹھا نہ لایا کہ ملتے ملتے یہ داغ سب دیکھنا مٹے تھے چلا وہ سرے چمن خرام نہ رک سکا سدرا سے بھی داما پلک جھپکتی رہی وہ کب کے سبھی نو سے گزر چکے تھے جھلک سی ایک قدسیوں پہ آئی ہوا بھی دامن کی پھر نہ پائی سواری کی دور پہنچی برات میں ہوش ہی گئے تھے تھکے تھے روح لمی کے بازو چھٹا وہ دامن کہاں وہ پہلو رکاب چھوٹی امید ٹوٹی بس نگاہ حسرت کے بلبلے تھے یہی سما تھا یہی سما تھا کہ پے کے رحمت پر یہ لایا کہ چلیے حضرت چلیے حضرت چلیے حضرت یہی سما تھا کہ پے کے رحمت خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت تمہاری خاطر تمہاری خاطر کشادہ ہے کیا جو کلیم پر بند راستے تھے جاؤں یہ کیا ندا تھی یہ کیا سما تھا یہ کیا مزے تھے تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی اللہ سمد اللہ سمد اللہ شان تیری تجھی کو سی باغ بے نیازی کہیں تو وہ جوش سنترانی کہیں تقاضے کے تھے کسرے دنا تک کس کی رسائی بولو جاتے یہ ہیں آتے جاتے ہیں آتے ہیں جاتے ہیں آتے ہیں جاتے ہیں آتے ہیں ہیں آتے ہیں جاتے ہیں آتے ہاں ہاں پچاس تھی پچاس پچاس تھی ایک دن میں جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں یہ آنا جانا بھی ہمارے لیے کہ پچاس کی پانچ ہو گئی تنا تک کس کی رسائی قصرے دنا تک کس کی رسائی بول جاتے یہ ہیں آتے یہ گئے جاتے یہ ہیں آتے ہیں وہ کہہ تو رضا سے خوش ہو خوش رہے کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہے ارے مجدہ رضا کا سناتے یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ اللہ علیہ